عبد الملک نے عطا سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی انہوں نے کہا میں نے اپنی خالہ میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں رات گزاری آگے ابن جوریج اور قیس بن سعد کی روایت کی طرح ہے صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو دو